شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اچھا جی حضرت صورت مرسلات تاسف صاحب ایک کیفیت مجازات ہے فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی اس صورت میں کیا ہے جی ترغیب زیادہ ہے ڈراوا خلاصہ صورت شواہد خمسہ برائے اس بات قیامت احوال قیامت چار دلائل قلعہ انجام فریقین المنکرین والمرسلات عرفا شواہد خمسہ برائے قیامت قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں نرمی سے قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں نرمی سے کہ بھئی ہوائیں پہلے پہلے چل کیا چلتی ہیں وہ نرم ہوتی ہے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھل آصفات آسفان پھر ان ہواؤں کی جو سخت چلنے والی ہیں تیز چلنے والی ہیں تیز چلنا پہلے ہوا آہستہ ہوتی ہے پھر وہ آندھی بن جاتی ہے ورنا شرات نشرا اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کے پھیلانے والی ہوتی ہیں یہ بخار ہوتا ہے نا سمندر کا بخار اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہیں ہوائیں پھر پھیلاتی ہیں ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلانے والی ہیں پھل کار کا پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفر کرنے والی ہیں می برسا اس کے بعد بادلوں کو متفر کر دیا بارش کے بعد پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفر کرنے والی ہیں پھل ملکیات ذکران یہ بعض حضرات ان کو بھی ہواؤں کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن میری ترجیح ہے جو فرشتوں کی طرف پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو نازل کرنے والے ہیں وہی کو ڈالنے والے یعنی اتارنے والے ذکر سے مراد وہی آئے پاس ان فرشتوں کی جو نازل کرنے والے ہیں وہی کو کس لیے نازل کرتے ہیں عذرا عذر دور کرنے کے لیے تاکہ کافروں کا عذر کیا کر دیں تو دور کر دیں نا قیامت کے دن کافر یہ عذر نہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا واللہ وا جان کافروں کے عذر کو دور کرنے کے لیے اور نذران یا مومنین کو ڈرانے کے لیے مومن قرآن پاک وہی سن کے ڈرتا ہے تو میرے عزیز یہ جو ہیں نا قسمیں قیامت کے موافق ہیں قیامت جب شروع ہوگی نا تو جیسے ہوا پہلے نرم ہوتی ہے پھر کیا قیامت کے آثار بھی ایسے ہوں گے پہلے کیا نرم ہوگا زلزلہ وغیرہ پھر بڑھنا شروع ہوگا جو چیز بھی ہوگی بڑھتی رہے گی ورنہ شرات پھر جیسا کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے پھیلاتی ہیں لوگ بھی اسی طرح نفع ثانیہ کے اندر اٹھ کے پھیلیں گے یا نہیں دوڑ موڑ ہوگی ساری ہوگی یہ مناسب ہیں قیامت کی یہ قسمیں ان نما تو ادون الوا کے جواب قسم بے شک وہ چیز جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم واقع ہونے والی ہے قیامت آگے احوال قیامت ہے پیغل نجوم تو میں سب پر جب ستارے مٹائے جائیں گے یعنی بے نور ہوں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا کیسے کھولا جائے گا بھائی بادل نازل ہوگا فرشتے نازل ہوں گے تجلی ہوگی کئی دفعہ پڑ چکے نہیں جب آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے اللہ کے رسول آئیں گے وقت مقرر پر قیامت کے دن امتوں کے متعلق گواہی دیں گے یا نہیں اب آگے فرماتے ہیں کہ رسولوں کو تو ایزا دی گئی دنیا کے اندر رسولوں کو کیا دی گئی ایزا دی گئی تو جلدی بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ایزا کا بدلہ اللہ نے کب موخر کر دیا بعضوں سے لیا بعضوں سے نہیں لیا لیکن مکمل بدلہ موخر اب ہوا جب رسول وقت مقرر پر لے جائیں گے لے آئیے یوم اجلا تحویل یوم قیامت لے ی یومن کس دن کے لیے پیغمبر کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا کافر پیغمبروں کو ایزا دیتے تھے تو کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا اب اس کا جواب ہے لے یوم الفاصل اسی دن کے لیے یہ جو دن فیصلہ کا ہے وہ درا ماں یوم الفاصل یہ استفام کس کے لیے آتا ہے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کس کے لیے وہ تحویل کے لیے کس کے لیے آ بیان کرنے کے لیے استفام برائے تحویل ہے کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے دن فیصلے کا ہلاکت ہوگی اس دن مقزبین کے لیے آپ دیکھو ادھر تحدید زیادہ ہے تحدید کے ال تخویف دنیاوی کیا نہیں ہلاک کر چکے ہم پہلوں کو پھر تابے کریں گے ان پہلوں کے پچھلوں کو پچھلے کون ہیں یہی مکے والے ان کو بھی ان کے تابع کر دیں گے ان کو ہلاک کریں گے پھر تابے کریں گے ان کے پچھلوں کو مقام بدر میں ہلاک ہوئے قیامت میں ہلاک ہوں گے کا سنت اللہ اسی طرح کرتے ہم ساتھ مجرمین کے ویلو یوم ضلع المقبین علم نخلقم دلیل اکلی نمبر ایک دلیل اکلی نمبر ایک برائے باس کیا نہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو ایک پانی ذلیل سے بے قدر پس کیا ہم نے اس پانی کو بھی ٹھکانے محفوظ کے کون ہے جی ٹھکانہ محفوظ رحم مادہ علاقہ در معلوم ایک وقت مقرر تک وقت مقرر کیا ہے تم بتاؤ نو مہینے دس مہینے بذہ ہمارا پکا درنا پس اندازہ کیا ہم نے پس اچھے ہیں اندازہ کرنے والے ہم ویل یوم ذل جو ہماری ان نعمتوں کو نہیں مانتے تو بس جٹھنانے والوں کے لیے ہلاکت ہے چا جی نجال الارض کفاتا دلیل کیڑ نمبر کتنی دی جی؟ دو کیا نہیں کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی زندوں کو مردوں کو بھائی تم زندے کس کے اندر ہو زمین کے اندر ہو نا ظرف ہے تمہارے لیے تو تمہیں بھی سمیٹ رہی ہے جال نافیہ رواسیہ دری لکڑی نمبر تین اور کیے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بلند واسق نا دلی لکڑی نمبر چار پلایا ہم نے تم کو پانی پیاز بجھانے والا ویل یوم یہ نعمتیں کھا کے تقزیب کرتے ہو ہلاکت ہے غزبین ان تالے کو انجام مجرمین یقال الحم قیامت کے دن کہا جائے گا مجرمین کو چلو تم طرف اس عذاب کے جس کو جٹلاتے تھے تم چلو تم طرف ایسے سائے کے جو صاحب ہے تین شاخوں کا بھائی بزرگوں یہ جہنمی جو ہے نا وہ میدان حشر کے اندر وہ کس کے سائے میں بیٹھیں گے دو کے سائے میں کیا دو کے قریب بیٹھیں گے اور دو سے کیا اٹھے گا دھواں اٹھے گا وہ جو دھواں اٹھے گا نا پہلے تو یک بار کی اٹھے گا پھر اس کے کتنے تقسیم ہو جائے گا حصوں میں تین ایسے ایسے ایسے دیکھتے نہیں اور جو ہی دھواں اٹھتا ہے ادھر کسی کو دیکھو تقسیم نہیں ہو جاتا تو تین شاخیں بن جائیں گی اور دھوئیں کی تو دھوئیں کے نیچے ہو گئے اور دھواں ٹھنڈا ہوگا کیا یہ کیوں کا شرواں ہوگا دیکھو جی چلو تم طرف ایسے سائے کے جو سائے ہے تین شاخوں کا لا ذلیل نہ تو ٹھنڈا ہے ولا یغنی من اللہ اور نہ گرمی کو دور کر سکتا ہے باقیرہ جہنم جس کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا اس کا حال بھی سن لو انہا ترمی بے شارہ رین اے ہا ضمیر کا مرجع نار جہنم ہے بے شک وہ جہنم پھینکے گی چنگاریوں کو اے جیسے بڑی بڑی آگ جلاتے ہو نا بڑی آگ تو ایسے چنگاریاں اٹھتی ہیں یا نہیں اٹھتی ہیں اور ادھر آ کے پڑتی ہیں ادھر آ کے پڑتی ہیں جو زیادہ ہو نا آگ اس میں ایسی ہوتی ہے تو دو کی آگ جو ہوگی نا اس کی کیا اٹھیں گی جی چنگاریاں جب ابتدا میں اٹھیں گی نا وہ چنگاریاں تو ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک مکان اور کوٹھا اٹھ رہا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ مکان اٹھ رہا ہے لیکن جب وہ بڑی بڑی چنگاریوں مکان جتنی جا کے گرے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی یا نہیں تو پہلے مکان کی کیفیت ہوگی جب ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے یہ ٹکڑا وہ وہ ایسے معلوم ہوگا جیسے اونٹ بیٹھے ہوں کیا ہاں، تو ایک ہی چیز ہے پہلے وہ محل کی شکل میں پھر کسی کال میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اونٹ کی شکار اب دیکھو سمجھو بے شک نار جہنم پھینکے گی چنگاریاں مثل کے اس کے کاسرمانہ محل کی طرح پھینکے گی ایسے اٹھیں گی چنگاریاں کان نہ جمال تم سفر گویا کے وہ محل کیا ہوں گے اونٹ ہوں گے زر گویا کے وہ محل کیا ہوں گے اونٹ ہوں گے زر سفر کا منع دونوں کیا جاتا ہے زرد بھی سیاہ بھی اب میں مسئلہ حل کر چکا ہوں نا کہ بھائی دیکھو نا مغالتا ہوتا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ چنگاری ہوں گی وہ محل کی طرح اب کیا فرمایا کس طرح ہوں گی اونٹ کی طرح پہلے محل اب اونٹ تو میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے جب اٹھیں گی کہوں گی محل کی طرح جب گریں گی تو ٹکڑے اٹھ کے اونٹ پھر اونٹ پہلے زرد معلوم ہوں گے کہ سرخ زرد جیسے آگ ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا بن جائیں گے کالے جیسے کوئلے بن جاتے ہیں ذیل المقذبین یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی حاضہ یوم ملازم تکون کیفیت یوم قیامت یہ وہ دن ہوگا کہ نہ بول سکیں گے باوجہ تحیر کے اور نہ اجازت دی جائے گی واسطے ان کے پاس بہانے بنائیں ذیل المقذبون حاضا جو ملکا مار مارکا یہ دن فیصلے کا ہے اکٹھا کیا ہم نے تم کو اور پہلو کو بس اگر ہے واسطے تمہارے کوئی تدبیر تو میرے ساتھ تدبیر چلاؤ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی تم تدبیریں کرتے تھے داؤ پیج لگاؤ مجھے بین جو ضلع المقذبین ان المطقین المتقین یہ کیا ہوا جی انجام المطقین بے شک پرہیزگار بیچ سایوں کے چشموں کے ہوں گے اور ہر قسم کے میوے ممبا یشتون حسب خائف کہا جائے گا ان کو یوقال الحمادو کھاؤ پیو خوشحال بس سبب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے انا کغال کے نزل محسنین یہ تو محسنین کا بدلہ ہے لیکن ویل یوم ذل مقزمین اس دن مقزمین ہلاکت میں ہوئے گئے اب ادھر دنیا میں زج رہے ہے کلو آتمتہ کھاؤ بھائی مزے اڑا لو تھوڑی مدت یہ دنیا تھوڑی مدت ہے نا کھا لو مزے اڑا لو تھوڑی مدت ان نہ کو مجرمون تو مجرم وہ قیامت میں کھلے لگیں گے ویلو یوم کرے بھی ویزا الحم یہ بھی زج رہا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کو جھکو تم اللہ کے آگے تو نہیں جھکتے ویلو یوم ضلع مقزبین اور ساتھ کون سی بات کے بعد بعد قرآن کے ایمان قرآن تو نہیں مانتے پھر کس کو مانیں گے قرآن کے علاوہ اللہ, اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من کل منیر لقد اسلام ڈاٹ کام